امام مالک نے خبر دی یحییٰ بن سعید سے وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے کہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مدد لینے آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک کی یہ صورت پسند کریں کہ میں مکاتبت کی ساری رقم انہیں ایک ہی مرتبہ ادا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں بریرہ نے اس کا ذکر اپنے مالک سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورت میں یہ منظور ہے کہ تیری ولا ہمارے ہی ساتھ قائم رہے مالک نے بیان کیا ان سے یحییٰ نے بیان کیا کہ عمرہ کو یقین تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے خرید کر آزاد کر دے ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چونسٹھ